اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور وہ باتیں بھی جو وہ علانیہ کرتے ہیں